ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے ابو بردہ بن ابو موسا نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک پیون لگی ہوئی چادر نکال کر دکھائی اور بتلایا کہ اسی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی تھی اور سلیمان بن مغیرہ نے حمید سے بیان کیا انہوں نے ابو بردہ سے اتنا زیادہ بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یمن کی بنی ہوئی ایک موٹی اظہار تہبند اور ایک کمبل انہی کمبلوں میں سے جن کو تم بال یعنی موٹا پیوندار کہتے ہو ہمیں نکال کر دکھائی صحیح بخاری حدیث ثمر تین ہزار ایک سو آٹھ